بہترین صورت عطا فرمائی منحق العقل اللہ رب العزت نے اسے عقل کے نور سے نوازا منح اللہ رب العزت نے اسے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی اکرمہ بن اللہ نے ان گنت نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازا فضل کثیر ممن خلق باقی مخلوق کے اوپر فضیلت عطا فرمائی دونوں ہاتھ دیے انسان اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتا ہے اور دوسرے کام کرتا ہے بے ارسال رسول اللہ نے انسانوں میں اپنے انبیاء کو بھیجا اور ان انبیاء کے اختتام پر اپنے محبوب سید القن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں مبوس فرمایا چنانچہ نبی سات اسلام تشریف لائے تو آپ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی احترام کرنے کی تعلیم عطا فرمائی قرآن مجید نے دو بنیادی نقطے دے دیے ایک بات تو یہ فرمائی بلا تو ساعر خدا کا لناس کہ جب انسانوں سے گفتگو کرو تو گالے پھلا کے منہ بسور کے گفتگو نہ کرو شگتا چہرے کے ساتھ چہرے پہ رانائی ہو مسکراہٹ ہو تاکہ انسانیت جھلکے چہرے سے حیوانیت ظاہر نہ ہو اور یہ کلام کس سے کر رہے ہیں لناس انسان سے چاہے کوئی ہو اپنا پرایا مسلمان غیر مسلم سب اللہ کے بندے ہیں تو شریعت نے ایک بنیادی تعلیم دے دی کہ جب بھی تم نے دوسرے سے ملنا ہے تو شگفتہ چہرے سے ملنا ہے کیونکہ چہرے کے تاثرات سے دوسرے بندے میں یا تو محبت آتی ہے یا نفرت آتی ہے تو اگر ہم سنجیدہ چہرے کے ساتھ غصے والے چہرے سے ملیں گے تو لوگ دور ہوں گے مسکراتے شگفتہ چہرے کے ساتھ ملیں گے تو اجنبی بھی قریب ہو جائیں گے تو شریعت نے پہلی تعلیم یہ دی کہ مومن کی یہ شان کہ جب بھی وہ کسی اللہ کے بندے سے گفتگو کرتا ہے تو شگفتہ چہرے کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ اور دوسری بات فرمائی قولو للناس لنا سے کہ انسانوں سے گفتگو کرو تو اچھے انداز سے گفتگو کرو تمہارے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کرو کہ دوسرے کے دل میں گھر کر جائیں اس کے دل میں تمہاری محبت آ جائے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن سے ایک نیا بندہ کسی کے بارے میں تأثر قائم کرتا ہے کہ ملنے والا کیسا ہے اگر وہ شگفتہ چہرے سے ملے اچھے انداز سے کلام کرے تو وہ کہے جی یہ بڑا با اخلاق آدمی ہے یہ ایک اچھا انسان ہے تو شریعت نے یہ دو نکات ہمیں سمجھا دی ہے اب نبی علیہ صاحب اسلام تشریف لائے اس قرآن مجید کو وضاحت سے سمجھانے کے لیے لتبیہ نزل نزلہ تو نبی علیہ صاحب اسلام نے اس بات کو اور کھولا سمجھایا کہ دیکھو یہ مقصد نہیں ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہو الفاظ بڑے اچھے ہوں دل میں نفرت ہو حسد ہو کی نہ ہو جیسے آج کی دنیا کہتی ہے کی smiling even if you are inside boiling نبی شام نے فرمایا نہیں یہ منافقت مت کرو یہ جو بات تمہیں کہی گئی کہ مسکراتے چہرے سے ملو اور اچھی گفتگو کرو اس کی تفصیل یہ ہے مسلم شریف کی حدیث فرمایا تکف شر عن الناس کہ تم اپنے شر سے اللہ کے بندوں کو بچاؤ ہر بندے کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے شر کے موڈ میں آ جائے حیوان خیر کے موڈ میں آ جائے تو انسان تو شریعت نے کہا کہ تمہارے اندر جو چھپا ہوا شر ہے تم اس سے اللہ کے بندوں کو بچاؤ مثلا کسی کا مذاق اڑانے کو دل کرتا ہے محفل میں اس کا کوئی عیب کھول کر رسوا کرنے کو دل کرتا ہے پر میں نہیں اپنا شر اپنے اندر رکھو تکف شرک عن الناس اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے اللہ کے بندوں کے ذرا توجہ فرمائیے کہ نبی علیہ سات اسلام نے کتنی عجیب بات فرمائی تو پہلی بات فرمائی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ کے بندوں کو اپنے شر سے بچاؤ تو کیا اتنا کافی ہے فرمایا نہیں تمہیں ایک سٹیپ اور آگے جانا پڑے گا کون سا اسٹیپ آگے جائیں فرمایا احب الناس اللہ انفعهم للناس اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دوسرے بندوں کو فائدہ زیادہ پہنچائے نفع پہنچائے تو تم نے اپنے شر سے ہی لوگوں کو نہیں بچانا بلکہ اپنی خیر سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے خیر پہنچانی ان کو نفع دینا ہے تو گویا مومن وہ انسان ہوتا ہے جس میں یہ چاروں خوبیاں ہوں بات کرے تو شگفتہ چہرے سے کلام کرے تو الفاظ ایسے ہوں کہ محبت ٹپک رہی ہو اپنے شر سے اللہ کے بندوں کو بچائے اور جو اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے اس خیر سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائے یہ چار کام کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوا کرتا ہے نبی صاحب اسلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ ایمان والوں کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے ایک بنیادی بات سمجھائی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا الخلق و ایال اللہ مخلوق جتنی بھی ہے یہ اللہ کی ایال ہے کمبا ہے بحب الخل کے من احسن الا ایال ہی لہذا اللہ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے اچھا وہی لگتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبا خدا ساری انسانیت کو ایک نقطے پہ جمع کر دیا کہ دیکھو تم اپنے مالک و خالق کے بندے ہو اور اس بندہ ہونے کے ناطے تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو چنانچہ نبی علیہ سات اسلام نے ایک بات فرمائی ترمزی شریف کی روایت ہے ان عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الراحمون یرحمہم الرحمن ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء اس حدیث مبارکہ کو علماء نے لکھا ہے کہ حدیث مسلسل بل مسلسل بل کا کیا مطلب کہ محدثین جب حدیث پڑھانے لگتے تھے اپنے طلباء کو سب سے پہلے اس حدیث سے حدیث کا درد شروع فرمایا کرتے تھے اور یہ تسلسل ہے یعنی نبی علیہ السلام اسلام سے لے کے آج تک محدثین کا عمل یہی ہے جہاں بھی حدیث کا درس شروع ہو تو اس حدیث کو یہ فضیلت حاصل تو گویا نبی علیہ السلاط اسلام کا پہلا پیغام جو محدثین لوگوں کے کانوں تک پہنچاتے رہے وہ کیا تھا الراحمون رحم کرنے والے لوگ یرحم الرحمان رحمان ان پر رحم فرماتا ہے فرمایا ارحم من فی الارض جو زمین میں ہے تم اس پر رحم کرو یرحمکم من منفی سما وہ آسمان والا پروردگار تم پر رحم فرمائے گا اس کی اہمیت کا اندازہ ذرا اس بات سے لگائیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور اس سے یہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے ذرا حدیث مبارکہ سنیے ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کر کے اس سے فرمائیں گے یبن آدم مرض تو فلم تعودنی میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہ کی قال وہ بندہ حیران ہو کر کہے گا یا ربی کئی کا وہ انتر العالمین میں کیسے آپ کی بیمار پرسی کرتا آپ جہانوں کے پروردگار ہیں قال اللہ تعالی جواب میں فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلان ان مری فلم تڑود تو جانتا ہے فلاں میرا بندہ بیمار تھا تو نے اس کی بیمار کرسی نہ کی اما تھا کیا تو جانتا ہے ان لو اہ ل تنی انتہ اگر تو اس کی بیمار کرسی کرنے جاتا تو مجھے اس بیمار کے پاس پا لیتا اللہ اکبر کبیرہ احترام انسانیت کی یہ کیسی تعلیم ہے وہ رب کریم فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری بیمار کرسی نہیں کی کنسپٹ دیا جا رہا ہے مومن کو کہ کسی بیمار کی بیمار کرسی ایسے ہی ہے جیسے کہ تم اپنے پروردگار کے لیے یہ معاملہ کر رہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے پھر آگے بھی یہی بات پھر فرمائیں کہ یبن آدم کا فلم تو میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا قول جواب میں وہ بندہ کہے گا یار کئی فات آم کا وہ انتر ابو اللہ میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا آپ جہانوں کے پروردگار ہیں قول اللہ تعالی فرمائیں گے اما علم تن حفتت آبدی فلان فلم تو ام بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا سوال کیا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا اما ان لو ات ام تہ لو جتالی اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس بھوکے کے پاس پا لیتا پھر فرمایا کہ یہ بنا آدم کس پی تو فلم تست میں نے تو اسے پانی مانگا تم نے پانی نہیں پلایا قال یا ربی بندہ کہے گا اے کریم استی کا انت رب العالمین کیسے میں آپ کو پانی پلاتا آپ تو جہانوں کے پرور ہیں قال اللہ تعالی فرمائیں گے اس تس کا ابدی فلان فلم تسقی ہی بندے نے تو اس سے پانی مانگا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا اما لو مسلم امام مسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو اس بندے کو پانی پلاتا تو اس کے پاس تو مجھے بھی پا لیتا اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ صاحب اسلام نے انسانیت کو کس طرح ایک مرکز کے اوپر جمع فرما دیا ہے چنانچہ حدیث مبارکہ ہے تبرانی شریف کی روایت ہے ان ابی موسا رضی اللہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن حتی تراحمو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر رحم نہ ہو قالو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کل رحیم ہم سارے کے سارے آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں قال فرمایا ان نہ برحمت احدکم کم صاحب ولا کن رحمت العام یہ تمہارا آپس میں دوستوں کے ساتھ رحیم و کریم ہونا مراد نہیں اس سے مراد عام رحمت ہے اللہ کے سب بندوں پر یہ رحمت ہونی چاہیے چنانچہ نبی علی اسلام نے تعلیم دی کہ انسانوں کو رنگ نسل زبان کی وجہ سے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں آج کے دور میں اس کو کہتے ہیں discrimination of colour and speech سب سے پہلے اس فرق کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا چنانچہ صحابہ کرام کو آپ نے ایسی تربیت دی ان کو بتلایا لا فضل عربی اللہ اجمی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ولا الجام اللہ عربی کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں السود گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ولال اللہ اب یزا اللہ بکوا کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہاں جو زیادہ متقی ہوگا وہی اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ عزت والا ہوگا چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرا ایک غلام تھا خادم تھا اور وہ ایک غلطی کر بیٹھا تو میں نے غصے میں اسے کہہ دیا یا ابن سودا اے ابشن کے بیٹے اس کو ذرا آر دلائی فرماتے ہیں انی تو جیسے میں نے اسے کہا اے کہاشن کے بیٹے فقول صلی اللہ علیہ وسلم نبی السلام نے فرمایا یا ابادر اے ابو ار تہو بے کیا آپ نے اس کو ماں کی طرف سے یہ آر دلائی ان کا امر ان فی کا جاہلی تو ایسا بندہ ہے کہ ابھی تک تیرے اندر جاہلیت کے آثار موجود ہیں اخوان کم خولم یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جا الحم اللہ تحت ایدیکم اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت منا دیا فمن کان اخوہ تحت ہی پل یوت ہو مما یا کل تم میں سے جس کے تحت اس کا بھائی ہو وہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھا رہا ہے جو خود پہنتا ہے اسی معیار کا کپڑا اس کو پہنچائے ولا تو کل لف ہوں ماں اور ان پر ایسی بوجھ نہ ڈالو جو ان کے اٹھانے سے زیادہ ہو فن کا لفظ اور اگر مشقت کا کام بتاؤ تمہیں چاہیے کہ اپنے خادموں کی تم خود بھی مدد کیا کرو یہ بخاری شریف کی روایت چنانچہ علامہ کرمانی نے لکھا ہے بخاری شریف کی شرح میں کہ یہ بات سن کر ابو ذر اللہ اٹھے اور جا کر اپنے اس غلام کے پاس زمین پر لیٹ گئے رخسار زمین پر رکھ دیا اور اسے کہا کہ میرے بھائی میں نے تجھے رنگ کی وجہ سے آر دلائی تھی جب تک تو میرے رخسار پر اپنے پاؤں نہیں رکھے گا میں زمین سے اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا غلام نے ان کے رخسار پر پاؤں رکھا تب انہوں نے زمین سے اپنا سر اٹھایا اور نبی اسلام کی صحبت پانے کا حق ادا کر دیا چنانچہ جی نبی علی اسلام نے تعلیم دی کہ تم آپس میں محبت پیار کی زندگی گزارو فرمایا یسرو ولا تو رو آسانیاں کرو مشکل نہ کرو ذرا توجہ فرمائیے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور آج ہم لوگوں کا وطیرہ دفتروں میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ why to make a job easy when you can make it difficult کہ جب آپ ایک کام کو مشکل بنا سکتے ہیں تو آسان کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کسی دفتر میں چلے جائیں آپ کو یہی ریسپانس ملے گا حالانکہ باہر دنیا میں جاؤ جس دفتر میں جاؤ جواب ملے گا کین آئی ہیلپ یو اور جہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہماری اتنی کمزور انڈرسٹینڈنگ ہے دین کے بارے میں ہم ہر بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں آئی کینٹ ہیلپ یو نبی الاسلام نے فرمایا یسر ولا وسر آسانیاں کرو مشکل نہ بناؤ بشرو ولا تنفرو تم بشارتیں دو لوگوں میں نفرتیں پیدا مت کرو یہ نبی علی اسلام کی تعلیمات ہے فرمایا انزل الناس منازلہم ہوں لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق تم معاملہ کیا کرو اور جب تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا آ جائے ادا اتا کم کریم و قومن فاکر تو تم اس کا اکرام کرو اس کا احترام کرو جناب اقوت انسانی کی یہ تعلیم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نبی اسلام کی ایک بات علماء نے اس کو جوام الکلم میں سے کہا ہے یعنی تھوڑے الفاظ زیادہ بڑا مفہوم جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اس کو عربی میں جوام الکلیم کہتے ہیں نبی اسلام نے ایک بات فرمائی اگر اس کو ہم اصول زندگی بنا لیں تو ہمیں دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگ جائے فرمایا من قطع کا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ واف امن ظلم کا جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے احسن ون اصل اور تجھ سے برائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر لے اس کے اندر تھیم کیا تھی کہ اگر برائی کے بدلے ہم برائی کریں گے تو دنیا سے برائی تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی آپ توجہ فرمائیں کہ ایک ناپاک کپڑے کو پیشاب سے تو نہیں نہ دھو سکتے اس کو دھونے کے لیے تو پاک پانی کی ضرورت ہے نا تو فرمایا کہ اس نے تو برائی کا سلوک کر لیا اب تم اس ناپاک کپڑے کو پیشاب سے نہ دھو کہ ہم کا جواب پتھر سے دیں گے تم اسے معاف کر دو تم اس کی غلطی سے چشم پوشی کر لو پھر کیا ہوگا تمہارا دشمن بھی بالآخر تمہارا دوست بن جائے گا چنانچہ نبی علیہ سات اسلام نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چار طرح کے رشتوں میں جوڑا ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایٹم کے اندر ایک نیوکلس ہوتا ہے اور اس کے گرد الیکٹران مختلف آربٹ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں کوئی آربٹ اس کے بڑا قریب ہوتا ہے کوئی تھوڑا دور کوئی اس سے زیادہ دور مگر سب کا نیوکلس ایک ہوتا ہے مرکز ایک ہوتا ہے تو نبی السلام نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چار رشتوں میں کنیکٹ کیا سب سے پہلا رشتہ نصب کا رشتہ خون کا رشتہ بلڈ کی وجہ سے جو رشتہ داریاں ہیں ہماری چنانچہ آپس میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ رہنے کا سلوک حکم دیا چنانچہ گھر کے افراد کون ہوتے ہیں ماں باپ خامد بیوی بیٹا بیٹی بہن بھائی یا دوسرے اکارے میں نبی السلام نے ہر ہر کے لیے محبت اور عزت کی بات سمجھائی ذرا توجہ فرمائیے گا ماں کے لیے فرمایا الجنت و تحت اقدام امہاتکم جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں میں رکھ دی گئی باپ کے بارے میں فرمایا رزر رب فی رزل والد کہ تمہارے والد کی رضا تمہارے لیے اللہ رب العزت کی رضا ہے اگر باپ تم سے راضی اللہ کے حبیب فرماتی ہیں سمجھ لینا تم سے خدا راضی ہو گیا خامن کے بارے میں عورت کو سمجھایا فرمایا لو امر تو آحدن یس جدا لی احدین لمر تل مر اتا ان تس جدا لی اگر میں مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامل کو سجدہ کیا کرے اتنا احترام اس کے دل میں بٹھایا اور دوسری طرف خامن کے دل میں بیوی کی محبت بٹھائی نبی شام نے فرمایا خیرکم خیرکم خیر کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے یعنی نبی اسلام نے کسی بندے کی اچھائی کو ماپنے کا ایک پیمانہ بتا دیا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کسی بندے کی اچھائی کا اس کو چیک کرنا ہونا کہ یہ ہے کیسا یہ دیکھو کہ اہل خانہ کے ساتھ کیسا معاملہ یہاں تک محبت و پیار سے رہنے کے بارے میں فرمایا کہ خامن جب بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے بیوی خامن کو دیکھ کر مسکراتی ہے اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں بیٹے کا احترام بتایا محبت بتائی حدیث مبارکہ تبرانی شریف کی روایت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ کہ باپ کے لیے بیٹے کی مہک اور خوشبو جنت کی خوشبو کی مانند ہوتی ہے اب جس کو یہ کہہ دیا جائے وہ بیٹے کو بوسا دیتے ہوئے کیسے محسوس کرے گا کہ میں بیٹے کی جو مہک سونگ رہا ہوں یہ حقیقت مجھے اللہ تعالیٰ جنت کی فرما رہے ہیں بیٹی کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس کی بیٹی ہو وہ اس کی اچھی تربیت کرے اس کو برنگ اپ کرے اچھے طریقے سے نبی اسلام نے فرمایا ادخل ادخلہ الجنہ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے بہن اور بھائی کو محبت پیار سے رہنے کا حکم بھائی کو فرمایا کہ بہن تمہارا ناموت ہے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو چنانچہ بہن بھائیوں کے درمیان ایک فطری محبت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ایک حاکم نے ایک عورت کے خامد کو بیٹے کو اور بھائی کو گرفتار کر لیا اور چاہتا تھا کہ تینوں کا سر قلم کر دے وہ عورت روتی پیٹتی اس کے پاس پہنچی کہ میرے تو یہ تین ہی محرم ہیں اس وقت بھائی خاون اور بیٹا تم انہیں اس طرح قتل کر دو گے تو میں تو اجڑ جاؤں گی اس کے رونے کو دیکھ کر حاکم نے کہا کہ اچھا ان تین میں سے ایک کو پک کر لو اس کو میں چھوڑ دوں گا باقیوں کو قتل کر دوں گا عورت نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اس نے بھائی کو چن لیا کہ میرے بھائی کو آپ قتل نہ کیجیے تو اس پر حاکم بڑا حیران اس نے عورت سے کاؤنٹر کوشچن کیا خامن موجود ہے تو اسے چن لیتی بیٹا موجود ہے اسے چن لیتی تو نے بھائی کو چنا وہ کہنے لگی ماں باپ وفات پا گئے میں خامن کو اگر تم نے جو ہے قتل کر دیا تو دوسرا نکاح کر لوں گی بیٹے کو تم نے ذبح کر دیا اللہ مجھے اپنے خامد کے ذریعے سے دوسرا بیٹا دے گا لیکن ماں باپ فوتوچے کہ اب دنیا میں میرا دوسرا بھائی نہیں آ سکتا اس عورت کا جواب اس کو اتنا پسند آیا اس نے تینوں کو معاف کر دیا بھائی کو بہن کی محبت سکھائی بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہنے کا حکم دیا چنانچہ نبی نے سامنے فرمایا حق و کبیر اخوتی الصبیری کا حق الوالد الولد بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر اس طرح ہوتا ہے جیسے باپ کا حق اپنے بیٹے پر ہوا کرتا ہے اس لیے نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ جو خون کے رشتے ہیں نصب کے رشتے اس کو سلا رحمی کہتے ہیں کہ جو ان کو جوڑے گا یہ سلا رحمی کہلاتی ہے حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص سیلا کرے گا اللہ رب العزت خود اس بندے سے اپنا تعلق جوڑے گی اللہ تعالی جوڑے اللہ اکبر کا تو گویا ایک کلوز دائرہ وہ اقربا کا ہوا نصب کا ہوا یہ سب سے پہلا دائرہ ہے انسان کی زندگی میں یہاں محبت پیار سے خیر خواہی کے ساتھ رہنا یہ پہلی تعلیم ایک اس سے ذرا اور براڈ دائرہ ہے اور وہ کون سا ہے فرمایا ہے جی تمہارے پڑوسی اور پڑوسی کتنے ہوتے ہیں انسان جہاں رہتا ہے ہر سمت میں چالیس گھر تک جتنے لوگ ہیں وہ اس کے پڑوسی میں شامل ہیں سنیے نبی السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا منو واللہ لا یو واللہ لا اللہ اللہ کے نبی نے تین دفعہ قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ملا یا امن و جارہ بہو جس کا پڑوسی اس کی اظہار آسانی سے محفوظ رہو تین مرتبہ قسم کھا کر فرمایا اس کا مطلب کہ ہمیں چالیس گھر تک تو پورا بلاک بن جاتا ہے نا اپنے بلاک کے لوگ محلے کے لوگ ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ رہنے ان کے حقوق کا خیال کرنا چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان الجیران سلاستن پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں جار اللہ حق واحد ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا ایک حق ہوتا ہے وہ جار اللہ حقان ایک پڑوسی جس کے دو حق ہوتے ہیں وہ جار اللہ سلاست حقوق ایک پڑوسی جس کے تین حقوق ہوتے ہیں فل یار اللہ دی لہو سلاست حقوق وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں فرمایا الجار المسلم در وہ پڑوسی مسلمان بھی ہو ذرحم بھی ہو یعنی رشتہ دار بھی ہو اب اس کے تین حق پڑوسی ہونے کا حق رشتہ داری کا حق مسلمان ہونے کا حق وجار جار حق کان اور وہ بندہ جس کے دو حق ہیں فرمایا فل جار المسلم مسلمان پڑوسی کہ وہ پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے وہ ام الدی لہو حکم واحد اور وہ پڑوسی جس کا صرف وہ بندہ جس کا صرف ایک حق ہے فرمایا فل جار المشرق اگر پڑوسی مشرق بھی ہے پھر بھی تمہارے اوپر حق ہے تم اس کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزارو اللہ اکبر کبیر نبی ندیل شام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس پڑوسی کا حقوق واضح کرنے کے لیے اتنی بار آئے ماں دال جبریل و یوسینی فلجار زنن تو ہوں ان ریسا ہوں مجھے یہ فیل ہونے لگ گیا کہ شاید پڑوسی کے مرنے کے بعد پڑوسی کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا چنانچہ جب ہم صحیح پریکٹسنگ مسلم تھے تو اس وقت ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہوا کرتے تھے روایت ہے قصہ ہے کہ امام احمد حنبل کا پڑوسی ایک یہودی تھا مکان بیچنا چاہتا تھا ایک بندے نے کہا کتنی قیمت کہنے لگا دو ہزار دینار اس نے کہا بھائی اس ویسینٹی میں ایک ہزار دینار کے گھر مل جاتے ہیں ڈبل قیمت مانگ رہے ہو اس نے کہا سچ کہا ایک ہزار دینار مکان کی قیمت ہے اور دوسرا ہزار دینار امام احمد بن حنبل کے پڑوس کی قیمت ہے جب ہم اچھے انسان تھے ہمارے نیبرہڈ کے گھروں کی ویلیو بڑھ جایا کرتی تھی یہ دوسرا سرکل ہے پڑوسی کا حق اس کے بعد ایک تیسرا سرکل ہے وہ ہے ایمان کا سرکل یہ اور زیادہ براڈ ہو گیا کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے آپس میں ان کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں اس کو کہتے ہیں ایمان کا حق چنانچہ نبی الاسلام نے فرمایا المسلم و اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہے ہیں نبی علیہ ساط اسلام ایمان والے کا کتنا ریگارڈ کیا کرتے تھے ذرا بات توجہ سے سنیے گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی صحابی نبی علیہ ساط اسلام کو بلاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ یہ محسن انسانیت کی تعلیمات ہیں اس کو کہتے ہیں ریسپیکٹ آف ہیومینٹی انسانیت کی تقریر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لبئی کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے تو ایمان والوں کا ایک دوسرے پر حق ہے اب اس حق کی ذرا انتہا دیکھیے اس حق کی انتہا یہ کہ نبی علیہ نویر اسلام نے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگی دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے پہلے ایک دعا مانگی اللہ تیرا بندہ ہوں میں نے کسی کو سمجھانے کے لیے تربیت کے لیے کسی کو کوئی سخت بات کر دی یا کسی کو کوئی جملہ ایسا کہہ دیا جو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا تو اے اللہ اب آپ میرے ان تمام الفاظ کو اس کے حق میں رحمت بنا دیجیے انبیلا رضی اللہ تعالی انہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ فَأَيُّمَا سبب تو ہو اگر میں نے کسی مومن کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی فج ال کا لہو قربتن الی کا یومل میری اس ڈانٹ کو قیامت کے دن اپنے اس بندے کے لیے اپنے قرب کا سبب بنا دے اللہ اکبر کبھی اللہ اکبر کبھی اور اس سے بھی ایک قدم اور آگے نبی علیہ السلاطو اسلام نے ارشاد فرمایا باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک کا مالن فل اہل ہی سنیے ذرا انسانیت کی معراج کیا ہوتی ہے محسن انسانیت کا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان والوں میں سے مر جائے اور اس کا مال اتنا نہ ہو کہ قرضہ ادا ہو سکے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قرضہ ادا کرنا میری ذمہ داری اور اگر وہ فوت ہو جائے اور مال چھوڑے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مال اس کے وہ میں تقسیم کیا جائے گا سنیے ذرا ان ابی رضی اللہ تعالیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اولا بالمؤمنین من انفسهم فمن مات والیہ دین جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے قرض ہو ڈیفالٹر دندا ولم یت رک وفا ان اس کی جائیداد بھی اتنی نہیں کہ قرضہ پورا ہو سکے فالینا کذا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا قرض ادا کرنا وہ ہمارے ذمہ ہے وہ منترا کا مالن اور جو اس حال میں مرے کہ اپنی جائیداد کو چھوڑ جائے فل وارثت ہی اس کی جائیداد کو اسی کے وارثوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر برو کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتا کو تھام لیتا یہ اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم عمل ہے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ تیسرا دائرہ ہوا ایمان کا ایک چوتھا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں انسان ہونے کا دائرہ چنانچہ نبی السلام نے فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو یہ انسانی اخوت کا وہ پیغام ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو دیا کہ دیکھو تم انسان ہو انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ الفت محبت پیار کی زندگی گزارو نبی علیہ السلام انسان کا کتنا احترام کرتے تھے ذرا توجہ فرمائیے گا بخاری شریف کا ریفرنس ہے بات ذرا دھیان سے سنیے گا کہ کان سہل بن حنیف و کئی بن سعد قاعدین کا دو بزرگ تھے جن کے نام لیے گئے وہ قادسیہ کے اندر بیٹھے تھے فمرو علیہ جنازت قریب سے ایک جنازہ گزرا فقا دونوں کھڑے ہو گئے فکیل الحما پوچھنے والے نے ان سے پوچھا انہما من اہل الارض ای من اہل ذمہ کہ یہ تو کافر کا جنازہ ہے اور اس کو دیکھ کر آپ لوگ کھڑے ہو گئے فقالا ان دونوں نے کہا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنازۃ نبی علیہ السلام کے قریب سے ایک جنازہ گزارا گیا فقامہ اللہ کے محبوب کھڑے ہو گئے فقیل یہ پوچھا گیا انہا جنازت یہودی یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا علی نفسن کیا وہ انسان نہیں تھا اللہ اکبر کر دیا اتنے کھلے اور دھلے الفاظ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کی تعلیم دی فرمایا یہودی تھا انسان تو تھا نا انسان کا احترام اس دنیا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ سیرت مستفی کا ایک روشن پہلو ہے چنانچہ اس پر بہت سارے مثالیں دی جا سکتی ہیں زید بن سانا یہودیوں کے ایک عالم تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اسلام کا جب چہرہ دیکھا تو ساری نبوت کی نشانیاں دیکھ لی دو نشانیاں رہ گئیں ایک یہ تھی کہ ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کریں گے تو وہ آگے سے حلم کا برتاؤ کریں گے تحمل المزاجی اور دوسری نشانی جتنی زیادہ جہالت کا معاملہ کریں گے اتنا زیادہ حلم ہوگا وہ کہتے ہیں میں موقع ڈھونڈ رہا تھا کوئی موقع ملے میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں ایک دن میں جا رہا تھا تو مسلمانوں کے نبی علیہ السلام ایک جنازہ کے ساتھ گزرے ابو بکر عمر عثمان یہ خدام بھی ساتھ تھے اتنے میں ایک دیہاتی بندہ آیا اپنی اٹھنی پر سوار اور کہنے لگا کہ فلاں قبیلہ کے لوگ اسلام قبول کر چکے حالات اچھے نہیں سالی ہے اگر آپ کچھ بھیجنا چاہیں تو بھیج دیں نبی اسلام نے فرمایا کہ ابھی اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے میں ذرا قریب ہو گیا اور قریب ہو کر میں نے یہ کہا کہ جی میں آپ سے فلاں باغ کی کھجوریں خریدنا چاہتا ہوں ایڈوانس پیمنٹ کر دیتا ہوں آپ مجھے بعد میں کھجوریں دے دیجیے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا کہنے لگا میں نے پیسے دے دیے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو دے دیے کہ ان کو دے دینا اب جو وعدے کا دن تھا اس سے دو دن پہلے کہتے پھر میں آیا میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ہیں ابو بکر عمر بھی ساتھ ہیں میں آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمیز کو سختی سے پکڑ لیا اور بناوٹی غصے والا چہرہ بنا کر یہ کہا کہ عبد المطلب کی اولاد آپ لوگ کیوں لوگوں کو پیمنٹ وقت پہ نہیں کرتے اور ہیل حجت کرتے رہتے ہیں میرا حق ادا کرے کہنے لگے کہ جب میں نے یہ بات کہی نظر تو الا عمر میں نے عمر خطاب کو دیکھا عاشق کے رسول پر نظر پڑ گئی فرماتے ہیں وہ تَدُورَانِ ہو تدوران وجہ ہی عمر لانو کی آنکھیں میری طرف لگی ہوئی تھی کہ یہ میرے آقا کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے عمر لانو بولے اے ادو اللہ اللہ کے دشمن اتقول رسول اللہ ما تو یہ کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں فول باسہ بالحق اس کی قسم جس نے اس رسول کو سچ کے ساتھ بھیجا لولا ما احاضر ہوں لدرب تو سیفی را سکا مجھے اگر تمہارے حق پامال ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں تلوار سے تمہارا سر جدا کر دیتا سن تھے کہتے ہیں کہ جب عمر لانوں نے یہ کہا وہ رسول اللہ یمزر و الا عمر فی سکون و تبسم اللہ کے رسول سب نے عمر کی طرف بڑے سکون اور تبسم کے ساتھ دیکھا اور پھر فرمایا یا عمر انا و ہوا علاقائی ہاضا من کا احوجو میں اور یہ بندہ تمہارے اور برتاؤ کے حاجت مند تھے انت امر بے الاقتضائی اقتدائی تو اسے تعلیم دیتا کہ جی ذرا اچھے انداز سے اپنا قرضہ مانگنا چاہیے وتا امر بے حسنل اور تو مجھے کہتا کہ جی قرضہ جلدی ادا کرنا چاہیے عمر تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے یہ بات کہی اور پھر فرمایا کہ اے عمر از ہب یا عمر فقض ہی جاؤ اس یہودی کے ساتھ اور جا کر اس کو کھجورے دے دو ابھی دو دن وعدے کے باقی ہیں جا کے اس کو کھجورے دے دو وزد ہو عشرین سا اور بیس سا اس کو اور زیادہ دے دینا مکان مار تو اس لیے کہ تو نے اس کو دھمکی دی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بیس کلو اور زیادہ دے دینا وہ کہتے ہیں فضا ابھی عمر میرے ساتھ عمر لانو گئے فقدانی وزادنی میری کھجورے بھی دے دی بیس سا کھجورے مجھے زیادہ دے دی میں اللہ کے محبوب کی خدمت میں آیا اسلم تو اور میں نے آ کے اسلام کو قبول کر لیا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا چنانچہ وہ کفار مکہ جنہوں نے نبی علیہ السلاط اسلام کو اتنی تکالیف پہنچائی ایک مرتبہ قحط میں مبتلا ہو گئے حدیث پاک میں آتے ہیں کہ ابو سفیان آپ کے پاس آئے فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا تعمر بطاعت اللہ و بسیلت الرحم و ان قوم کا قد حلقو آپ صلی رحمی کی تعلیم دیتے ہیں آپ کی قوم قحط کی وجہ سے ہلاک ہو گئی کون مشرقین مکہ فتح لہم آپ ان کے لیے فد اللہ لہم آپ ان کے لیے دعا کیجئے حدیث مبارک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے لہم دعا کی اللہ نے مکہ کے اندر بارش برسا دی ایسے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اللہ اکبر کر دیا سماما بن اسال جب اسلام قبول کیا انہوں نے کہا کہ مشرقین مکہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس قدر زیادتی کی میں ان کو گندم کا ایک دانہ نہیں بھیجوں گا جب ان کی گندم بند کر دی گئی تو کفار مکہ نے مکتوب لکھا اللہ کے نبی کو آپ بڑے محبتوں کی تعلیم دینے والے ہیں اس بندے نے گندم بند کر دی نبی علیہ السلام نے مکتوب کا جواب سماما بن اسال کو لکھا کہ ان کی اذیتیں ان کی جگہ ان کی گندم کا نہ روکنا میرے آقا کے حکم سے ان کافروں کی گندم دوبارہ شروع کر دی گئی نبی علیہ سات اسلام کے پاس ہاتم تائی کی بیٹی پیش ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو تو میں نے کہا کہ میں گرفتار ہو کر پیش ہوئی ہوں قیدیوں کے ساتھ اب آپ برائے مہربانی مجھے آزاد کر دیجیے میں ہاتم کی بیٹی ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہیں کوئی اعتماد والا بندہ ملے تو تم مجھے بتانا مجھے اپنے گاؤں کے اعتماد والے لوگ مل گئے میں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری بھی دی راستے کا خرچہ بھی دیا اور ان لوگوں کو بھی آزاد کر دیا اور مجھے انہوں نے شام کی طرف روانہ کیا وہاں میرا بھائی تھا میں اپنے بھائی کے پاس پہنچی تو بھائی نے پوچھا ماں ترین فی امر حاضر رجل بہن ذرا بتا تو صحیح تیرے کومنٹس کیا ہیں مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں قالت کہنے لگی ارا انتل ہی بھی بھائی میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں تو بھی جا اور ان کے غلاموں میں شامل ہو جا چنانچہ عجیب بن حاتم آتے ہیں اور اسلام قبول فرما لیتے ہیں اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک خاتون جو قیدیوں میں پیش کی گئی اس کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ ماں بڑی پریشان تھی میرا بچہ کہاں ہے بچہ کہاں ہے وہ بھاگی پھر رہی تھی اس کے سر سے کپڑا اتر گیا تھا جیسے ہی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر اپنی چادر دی اور فرمایا کہ جاؤ اور اس نوجوان لڑکی کا سر ڈھانپ دو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو کافر کی بیٹی ہے فرمایا اگر یہ کافر کی بیٹی ہے تم اس کا سر ڈھانپو گے اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن تمہارے ایبوں کو رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے اس طرح انسانیت کی تعلیم اللہ کے پیارے حریف کے تعلق چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دماءہم و اموالہم مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کے دوسرے بندے ان کی جان ان کا مال ان کے عزت آبرو ہر چیز حفاظت میں ہو محفوظ ہو وہ مومن ہوا کرتا ہے علیہ السلام نے فرمایا اگر مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں کافر بھی رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ ہے ایگریمنٹ ہے محبت کے ساتھ رہنے کا فرمایا دماغ کا دماغ اموال ہم کا اموال ان کی جانیں ہماری جانوں کی طرح اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح اور اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی توجہ کے ساتھ ذرا سن لیجیے یہ اس پوری بات کا لب لباب ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے رہنے کی ضرورت ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من ظلم معاہدن جان لو جس کسی نے ایسے معاہد یعنی ایسا کافر جس کو رہنے کی پرمیشن ہے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا او ان تا او کل لفہ یا اس کا نقصان کیا یا اس پر فو کا طاقت ان طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا او اخذ آخش آپ بغیر تی دنف یا اس کی اپنی خواہش کے بغیر اس سے کوئی چیز اس نے لے لی فانا حجی جو یوم میں قیامت کے دن اس کافر کا وکیل بنوں گا اور اللہ سے اس مومن سے اس بندے کا حق دلوا کر رہوں گا اللہ اکبر کبیرہ ذرا توجہ فرمائیے اگر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کافر کے ساتھ بھی اگر تم زیادتی کرو گے میں اٹارنی بنوں گا قیامت کے دن اس کا تو آج ہم اگر بیوی کے ساتھ زیادتی کریں بھائی کے ساتھ کریں گھر والوں کے ساتھ کریں پڑوسی کے ساتھ کریں تو پھر قیامت کے دن ان کے وکیل کون بنیں گے اللہ اکبر تو کیا اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے وکیل بن جائیں گے تو ہم حق دینے کے قابل رہ جائیں گے اور جن کی شفاعت پہ ہم جنت جانے کی تمنائیں لیے پھرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن وہی اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر لیں شکل میں انسان تھا حقیقت میں حیوان تھا اللہ کے بندوں کے لیے وبائل جان بنا ہوا تھا اے اللہ ان بندوں کو اس سے حق دلا دیجئے سوچئے پھر قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا آج وقت ہے ہم پچھلے گناہوں سے معافی مانگے اللہ کے جن بندوں کو ہم نے اذیت پہنچائی ان سے بھی معافی مانگے ان کے حقوق ادا کریں اور اپنے اللہ سے بھی یہ دعا مانگے اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آنے کا یہ وہ وقت ہے کہ ربی الاول میں آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی اے اللہ آج ہم ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں اللہ ہمیں حسن خلق والی زندگی گزارنے کی تعلیمات عطا فرما توفیق عطا فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما اس پر کسی نے کیا اچھی بات کہی نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے اللہ رب العزت اپنے اس حبیب کی سچی محبت عطا فرما دے اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت في قلبي ووسواسي ولا جلست الى قوم احدثهم حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیریز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے zero three zero four four one one one one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعا میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگس کو بھی یاد رکھیں ادارہ نقشبندی ریکارڈنگس فلو قدر تو در الل یا نزر توحبن الل بج مشی الر